وحد العقدۃ من لسانی یفقہ قولی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جنت اللہ تعالی کی سب سے قیمتی دولت اور نعمت ہے اللہ ان نسلیہ اللہ الجنہ خبردار اللہ تعالی کا سودا جنت بہت ہی مہنگا ہے بہت ہی قیمتی ہے مگر یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جنت کے حصول کے بے شمار دروازے کھول دیے اور بے شمار راستے عطا فرما دی انسانوں کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اور یہ حکم دیا تغفی ماں آتا اللہ اللہ تعالی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسے استعمال کر کے دار آخرت کو طلب کرو جنت کو طلب کرو جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے چھوٹی ہو بڑی ہو مال کی نعمت ہو صحت کی ہو فراغت کی ہو علم کی ہو زبان کی ہو طاقت کی ہو ہر نعمت کو تم جنت کمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو ایک حدیث سے یہ مفہوم بڑا واضح ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی اسلام تشریف فرما تھے اور سامنے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور میں کہ اتنا النار نارا ولاب تمرا جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے صحابہ کہتے کہ صبح اشاہ آ رہا یہ جملہ استعمال کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیا پھر فرمایا کہ اتنا کو نارا والا شکما کہ جہنم سے بچ جاؤ خا آدھی کھجور خرچ کر کے ثم اشاہ پھر آپ نے فوراً تیزی سے چہرے کو پیچھے ہٹا لیے صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اس وقت جہنم کی آگ کو دیکھ رہے تھے جہنم کی آگ شولے برسا رہی ہوتی ہے تو علیہ اسلام کا جہنم سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کا پیچھے ہٹانا تاکہ عملی طور پر صحابہ کے سامنے ایک نمونہ آ جائے کہ جہنم دہک رہی ہے شعلے برسا رہی ہے بڑے بڑے قلعوں کی طرح اس کی چنگاریاں ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ آدھی کجور خرچ کر کے یعنی ایک بندے کے پاس آدھی کجور ہے اور اس کا وہ صدقہ کر دے تو آدھی کھجور اس جہنم سے بچا سکتی ہے اللہ تعالی بندے کی طلب کو دیکھتا ہے اس کی تڑف کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے فرمایا کہ علم تج اگر آدھی کھجور بھی نہ ہو تو فب کلمت طیبہ اچھی بات زبان سے کہہ دو کہ کلمہ خیر کہہ دو کو نصیحت کر دو نصیحت سننے والا کوئی نہ ہو تو اللہ کا ذکر کر دو سبحان اللہ کہہ دو الحمد للہ کہہ دو یہ سب کلمات طیبہ ہیں اس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی کہ اللہ نے جو دیا اس کو دار آخرت کی طلب میں صرف کر دو وہ کم ہو زیادہ ہو اسے دار آخرت کی طلب میں صرف کر دو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو آدھی جور خرچ کر دار آخرت کیسے حاصل ہوگی صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تصدق بتمرت من قصب طیب جس بندے کے پاس ایک ہی کھجور ہو اور وہ خرچ کر دے ہاں ہو حلال کی حرام کا مال نہ ہو اور یاد رکھو اللہ قصب طیب بھی قبول کرتا ہے حرام کا صدقہ قبول نہیں کرتا قصب بھی قبول کرتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی آدھی اس کھجور کو نمبر ایک قبول کرتا ہے نمبر دو اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے یہ اس کی خوشی کا عالم کہ میرے بندے نے کھجور خرچ کی اور اخلاص کے ساتھ کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی کیا دکھا کھجور دیے دنیا دیکھے یہ تو خالص اخلاص کا سودا ہے تو اللہ تعالی نے نمبر ایک وہ کھجور دیکھی نمبر دو خرچ کرنے والے کا اخلاص دیکھا تو قبول کر لی اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور یوربی ہے کہ میں یورپ عہد کو فل ہوا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے پالتا ہے جیسے آپ اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوتا ہے بکری ہو اونٹنی کا بچہ ہو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کچھ وقت گزارتا ہے دس بیس سال تیس سال پھر وہ ختم ہو جاتا ہے یہ کھجور ختم نہیں ہوگی اس میں صدیوں اللہ کے ہاتھ میں بڑھنا ہے قیامت تک بڑھے گی حتیٰ مثل احد حتیٰ کہ آپ کی یہ کھجور قیامت کے دن آپ کے حسنات کے میزان میں احد پہاڑ بن چکی ہوگی یہ اس کا قبول کرنے کا انداز پھر اس آیت پر آئیے وقتی آتا اللہ دار الآخر اللہ نے جو آپ کو دیا اس کو کم یا حقیر نہ سمجھو اس سے تم دار آخرت کو طلب کرو اللہ تعالی سے جو آپ کو عطا کی اس کی عطا جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے جیسے ایک مقام پر جہاد کی تیاری واحد مستطاع تم میں جو تم میں طاقت ہو وہ جہاد کی تیاری کر لو دشمن کے مقابلے کے لیے جو طاقت ہو کیونکہ جس ذات نے فتح دینی ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں جو طاقت ہو تیار کر لو لاٹیاں تیار کر سکتے پتھر جمع کر سکتے ہو جیسے فلسطینیوں نے ایک عرصہ اسرائیل کا مقابلہ پتھروں سے کیا صرف لاٹیاں ہوں تیر ہوں نیزے ہوں تلواریں ہوں آگے چل کر اسلحہ ہو حتیٰ کہ ایٹم ایٹمی طاقت بن جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو جس ذات نے فتح دینی وہ ان ظاہری وسائل کا محتاج نہیں وہ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے اس تیاری میں تمہاری تڑپ اور طلب کو دیکھتا ہے اور نصرت کے راستے کھول دیتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی فوج ہے ہوا آندھی سب اس کی فوج ہے پانی پانی کے قطرے اس کی فوج ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے نب السلام اکیلے تھے کشتی تیار کر دی اور اس کو ڈال دیا پانی میں دنیا غرق ہو گئی کشتی محفوظ رہی اللہ کے ایک بندے نے بنائی ایک جہاز ٹائٹینک غالباً اس کا نام ہزاروں لوگوں نے ہزاروں وسائل جمع کر کے بنائی جدید وسائل سے مالا مال حتیٰ کہ بنانے والے نے کہا اس کشتی کو اس جہاز کو اللہ بھی غرق نہیں کر سکتا اور پہلے وہلے میں وہ جہاز ڈوب گیا تباہ ہو گیا اللہ کی طاقت اس کی قدرت وہ کشتی اکیلے نو علیہ السلام نے بنائی تھی قوم مذاق کر رہی تھی نو یہ کشتی تم بنا رہے ہو اس کو کہاں چلاؤ گے پانی کہاں اللہ نے پانی بھیجا لہریں طوفان ساری قوم غرق ہو گئی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچا لیکن کشتی نہیں ڈوبی وہ اللہ کی حفاظت میں تھی تجریب آئے نہ نو تیری کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے دنیا کی ساری طاقت میں جمع ہو کر بھی اس کو غرق نہیں کر سکتی دنیا غرق ہو گئی کشتی محفوظ رہی اور آپ کا ہزاروں مسائل سے تیار کردہ یہ جہاز پہلے وہلے میں غرق ہو گیا بڑے دعوے تھے بلند و بالا تو یہ نصرت اور تائید اور فتح کے اسباب اللہ عطا فرما دے تمہارے ظاہری وسائل کا محتاج نہیں واحد الحمٰ جو تم میں طاقت ہے وہ تیاری کر لو تم اللہ آپ کے جذبے کو آپ کی طلب کو دیکھتا ہے آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے ہاں دوسری طرف مکمل ہونا پڑے گا خود خلوف سلب کاف اسلام میں پورے آ جاؤ عقیدہ ہے عمل ہے اخلاقیات ہیں معاملات ہیں ان سب میں مکمل ہو جاؤ یہاں یہ نہیں کہ جو طاقت ہے وہ کر لو نماز کی طاقت ہے تو پڑھ لو نہیں ہے تو نہ پڑھو نہیں یہاں پورا آنا پڑے گا پورے آ جاؤ گے تو تیاری جیسی بھی ہو دشمن کے مقابلے کی اللہ آپ کی مدد کرے گا نصرت کے دروازے کھول دے گا بالکل یہی بات یہاں پر ہے کہ وقت اللہ دار الآخرہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے دار آخرت کو طلب کرو یہ بات تو قارون سے کی گئی تھی بڑے خزانوں کا مالک تھا بڑا اس کو گمنڈ تھا بڑا اس کو ناز تھا اس نے نصیحت قبول نہیں کی حتیٰ کہ زمین میں خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا اب تک دھنس رہے اب تک دھنس رہے یہ عذاب اس پر قیامت تک جاری رہے گا تو نصیحت عامہ ہی ہم سب سے کہ تم بھی جو اللہ نے دیا مال کثیر دیا مال کثیر خرچ کرو مال قلیل دیا مال قلیل خرچ کرو جو دیا اللہ تعالی سے اسے خرچ کر کے دار آخرت کو طلب کر لیں کم ہو زیادہ ہو جو طاقت آپ دیکھیں آدھی کھجور جہنم سے بچا سکتی اگر وہ بھی نہیں تو کلے میں تو یہ کو کل میں خیر کہہ دو اچھی بات کہہ دو ایک شخص رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ان نفی جفبت العرب میرے دل میں سختی ہے پریشان ہوں اس سختی کا میں علاج چاہتا ہوں دل میں رقت آ جائے نرمی آ جائے خشیت آ جائے دل کی زمین نرم ہو جائے اللہ کے سامنے رونا آ جائے تجرب گڑ گڑانا آ جائے کوئی نصیحت کی بات سنوں اس کو قبول کرنا آ جائے تو چند باتیں آپ نے ارشاد چھوٹی چھوٹی باتیں سوال بہت بڑا تھا کہ دل کی زمین سخت ہے اب الناس میں اللہ القلب القاسی جس بندے کا دل سخت ہو اللہ تعالی سے سب سے دور ہے وہ یہ بڑا عذاب ہے طلب اس کی بڑی ہے مگر راستہ دیکھو کیا فرمایا لا تاح من المعروف شہی ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانا کوئی نیکی چھوٹی سی ہو آپ میں کرنے کی طاقت ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں اس کو کرنا ہے کر گزرو اس کو وہی مانا کہ اللہ نے جو دیا اسے بروئے کار لاؤ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر جنت بہت بڑی بڑی قیمتی دولت ادا کرنے والی وہ بے پرواہ ذات قیمتی بہت ہے لمبوتے جنت خیر میں دنیا و معافی ہے جنت کی ایک لکڑی کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی پوری دنیا سے اور اللہ تعالی جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کو اس دنیا کے دس گنا عطا فرمائے گا بے پرواہ ذات جو ہے وہ تم دے دو جو کر سکتے ہو کر لو مال کے ذریعے زبان کے ذریعے اپنی شباب اور جوانی اور طاقت کے ذریعے جو کر سکتے ہو کرو اپنا آپ پیش کر دو طلب آخرت کے لیے جو نبی السلام کے جو خسائل خیر تھے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا ان تخم الکل آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں طاقت ہے نا کوئی نادار ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی بڑھیا ہے بوجھ اٹھائے جا رہا ہے آپ نے پکڑ لیا میں اٹھاتا ہوں لے کے چل پڑے جسم کی طاقت یہ جوانی اللہ کو راضی کرنے میں صرف کر دی متاثر الرحم سلا رحم ہی کرتے ہیں یہ تو طاقت ہے نا رشتوں کو کاٹتے نہیں جوڑتے ہیں وہ تقریب غیب مہمان نواز ہے کوئی مہمان آ جائے جو موجود ہے اس سے بخل نہیں کرتے وہ پیش کر دیتے کم ہو زیادہ ہو اور وہ تصدق الحدیث سچی بات کرتے ہیں طاقت تو ہر ایک میں ہے کہ زبان کا استعمال سچی بات کرنا یعنی ان سارے وسائل میں سے جو وسیلہ تم صرف کر سکتے ہو کرو اللہ قبول بھی کرنے والا ہے اور جنت عطا کرنے والا وہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو پھر آپ نے دو مثالیں دی دیو انتل کا بے وجہ کو مہمان آپ کا آ رہا ہے ضیافت کے لیے کچھ نہیں تو اس سے خندہ پیشانی سے مل تو لو چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ جیب آپ کی خالی کچھ کھلا پلا نہیں سکتے کوئی کلمہ طیبہ کہہ دو اچھی مسکراہٹ سے استقبال کر لو کچھ ناگواری کے اثرات نہ ہوں یہ تو کر سکتے اور ولا ان من دلو عقیق کو بھائی آپ کا پیاسا برتن خالی اس کا اپنے مشکیزے سے اس کے برتن میں پانی انڈیل ڈیل دو یہ نہ سوچو کہ میں اونچے خاندان اونچی ذات اور اونچی حسب و نصب کا ہوں اور یہ فقیر کہاں سے آ گیا میں اس کو کیوں دوں یعنی جو کر سکتے ہو کرو اگر اس طرح ہر نیکی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں رقت اور خشیت پیدا کر دے گا اور یہ خشیت اور رقت اگر آ گئی تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ساری امت کے جو اولیاء ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے ابو بکر صدیق سب سے افضل رضی اللہ عنہ سب سے افضل اور نبی علیہ السلام نے ان کا مقام بیان کیا ارحم امتی لے امت ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب نرم دل رحم دل ابو بکر بہت بڑی خوبی صدیق بن گئے وہ کائنات کے اولیاء میں سب سے افضل ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر کرو گے جو تمہاری طاقت میں ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی یہ غلزت اور خشونت دور کر دے گا سختی دور کر دے گا دل میں دقت آ جائے گی خشیت آ جائے گی تو وقت اللہ دار اللہ نے جو دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر لو لے لو اللہ سے مسلم احمد میں احمدی کا درہم اللہ میں الف درہم کل ایک درہم نے ایک لاکھ درم کو ہرا دیا مقابلہ ہو گیا ایک طرف ایک لاکھ درم ایک طرف ایک درم ایک درم جیت گیا بازی لے گیا ایک لاکھ درم پیچھے رہ گئے صحابہ سمجھ نہ سکے یہ کیا معاملہ وہ کل دو بندوں نے صدقہ دیا تھا ایک بندہ صاحب مال تھا صاحب سروت تھا تجوری کھولی اور لاکھ درہم گن کے دے دی ایک کے پاس صرف ایک درم خرچ کرنے کی طاقت تھی بس دے دی اس نے فیم آتا اللہ نے جو دیا وہ دے کر اللہ کو اس کو استعمال کر کے اللہ سے دار آخر طلب کر لو جنت طلب کر لو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم والے کی طلب اس کی نیت اس کی سوچ اس کا اخلاص دیکھا اللہ کو پسند آ گیا اللہ نے اس کو زیادہ اجر دیا اس کو کم دیا حالانکہ نیکی اس کی بڑی تھی چھوٹی نیکی اس نے پیش کی اللہ تعالیٰ کو مگر بڑی طلب اور سچی تڑپ کے ساتھ سچا تھا اس نیکی میں اللہ نے قبول بھی کیا زیادہ اجر بھی دے دیا تو طلب آخرت کے لیے جو کر سکتے ہو کرو مال خرچ کر سکو مال خرچ کرو تھوڑا کرو زیادہ کرو وہ نہیں تو اس زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو وہ نہیں تو زبان کو روک ہی لو لوگوں کے شر سے جنگ تبوک یہ لشکر جیش الاسرا کہلاتا ہے تنگی کا لشکر تنگی کی جنگ تھی مدینے میں تالی کا دورے دورہ تھا باغات ابھی پکے نہیں تھے کھجوروں کی آمد آمد تھی لیکن موجودہ فقر تھا تبوک جانا تھا تبوک ان یعنی شام رومیوں کے علاقے میں نبی علیہ السلام اپنی وفات سے قبل رومی کے علاقے کو ٹچ کر گئے تھے جنگ تبو کی صورت میں بڑا لمبا سفر تھا لیکن تنگی تھی اسرت تھی کہ من جہل فلاح الجنہ جو اس تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے جنت جو خرچ کرے جس کے پاس جو ہے وہ دے جنت ہے اس کی جنت کا وعدہ صحابہ مشتاقین جنت جنت کا سودا ہو رہا ہے جنت کا معاملہ سن کے ہر چیز بھول جاتے تھے عمر سوچ رہے ہیں کہ آج کل میرے پاس بڑا مال ہے ابو بکر ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتا ہے آج کل بڑا مال ہے میرے گھر میں آج میں جیت جاؤں گا اپنے گھر گئے اور آدھا مال لے کر نبی السلام کو پیش کر دی ابو بکر گئے مال لے کر آ رہے ہیں اٹھایا نہیں جا رہا لا کر پیش کر دیا عمر سے پوچھا مادا اب قید الحلکھ گھر کیا چھوڑا کہا کہ اب قید المسلا ہوں جتنا لایا اتنا چھوڑ کر آئے آدھا مال لیا ابو بکر سے پوچھا مادا اب قید الحلک تم نے کیا چھوڑا گھر میں کہا کہ اب اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں جھاڑو دے کر پورا گھر کا مال پورا سرمایہ آپ کی خدمت پیش کر دی جناب عمر نے کہا بکر میں تجھ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا چیز نہیں سکتا اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے لوکن تو شارتن میں صدر ابھی بکر عمر کاش تو عمر نہ ہوتا ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ جو فراست اور جو مقام عالی جو شرف ابو بکر کو ملا ہے اس میں تم شریک ہو جاتے سینے کا ایک بال ہوتا تو جو پیش کر سکتے تھے کیا عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی آدھا مال لے کر آئے اس طرح عباس نبی رسم کے چچا وہ بھی مال کثیر لے کر آئے ایک انصاری ابن عقیل یہ حدیث سن چکا کہ جو جیش اسرا میں تعاون کرے اس کے لیے جنت چند اس کے درخت لیکن ابھی کھجوریں کچی ہیں میں وقت ہے یہ کچی کھجوریں تو پیش نہیں کر سکتا رات بھر کھجوروں کو چیک کرتا رہا جو تھوڑی بہت کھانے کے قابل اس کو توڑ لیتا حتیٰ کہ صبح تک آدھا سا کھجوروں کا جمع کر سکا یعنی ڈیڑھ کلو یہ سوا کلو وہ لا کر پیش کر منافقین نے سب دیکھا جو مال کثیر لا رہا تھا کہتے ریا کار جا رہا اس کو دیکھا یہ رومال میں ایک کلو کھجوریں لے کر جا رہا ہے تو کٹھا اور مخول کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک کلو کھجوروں سے روم فتح کرنے جا رہا ہے ایک کلو کھجور سے روم پتہ کرنے جا نبی اسلام کو پیش کر دیا بڑا خوش ہو گئے میں صدقے کے ڈھیر لگ گئے مگر سب سے قیمتی یہ صدقہ ہے یہ ایک ایک کھجور کو سب کے اوپر بکھیر دو مجھے نظر آتا رہے نا جو پیش کر سکے کر دیا جو پیش کر سکے اللہ عنہ کیا کہنا ان کی ثقافت کا تجارت کے تین سو اونٹ پہنچ گیا ان کے پاس وہ سارے لے کر پیش کر دیے لدے فدے اونٹ مال سے بھرے اونٹ پیش کر تین سو اونٹ ہے نا اربوں کا سرمایہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ایک ہزار درہم ہم لے کر دینار سونے کے سکے وہ لا کر سامنے بخیر دی بڑا خوش ہوا اور ماں ذرا عثمان ماں امیلا بعد اليوم عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کر لے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا جو مرضی کر لے مسلمان کو نقصان نہیں ہوگا یہ نہیں کہ گناہ کر لے اللہ سنبھالے گا عثمان کو گناہ کر ہی نہیں سکتا عثمان کو گناہوں سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا گناہ کی دعوت نہیں دے رہے گناہ کر ہی نہیں سکتا اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے گا معاملہ صاف کر لے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے موقع اس مال کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی وقت آتاک اللہ دار الآخر جو اللہ نے دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کر لو مدینہ تشریف لائے پانی کی دقت ہی پڑی کہ میں اشتاری بیر رو ملا جن یہ بیر روما کنواں جو یہودیوں کا ہے اور پانی بیچتے ہیں وہ خبیص بڑی مہنگی قیمت سے اگر کوئی خرید لے مسلمانوں کو وقف کر دے جنت کا وعدہ اس کے عثمان رضی اللہ مکہ سے آئے تھے اپنا سارا مال لے کر تجارت کے لیے بات ہے کہ الف درہم من سلب مالی میرا راسل مال تھا وہ تجارت شروع کرنی تھی راس المال میں سے چالیس ہزار درہم میں نے گن کے یہودی کو منہ مانگی قیمت دے دی اور کنواں اسے لے لیا آج تک وہ چل رہا ہے یہ تو آپ کے گندے عقیدے کے لوگ وہاں جا کر مسے کھانا آنا حرکتیں کرتے تھے ان کو بند کرنا پڑا پانی اب بھی جا رہی آس پاس کی زمینوں کو سیراب کر رہے صدیوں سے صدقہ جاری ہے سیدنا عثمانی اب بھی اکاؤنٹ سعودی راجی بینک میں کھلا ہوا ان کی زمینیں ان کے باغات ان ان کی فصلیں کا یہ پانی بڑی بڑی اوقاف اور بلڈنگیں خریدی گئیں اور ان کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی قیامت تک کہاں تک جائے گی عثمان کا مقام کہاں تک پہنچ گیا جو تھا دے دیا خرچ کر دی دار آخرت کی طلب تین سو اونٹ پیش کیے مال سے لدے ہوئے ایک ہزار سونے کے سکے پیش کیے ایک صحابی تھا البا بن زید ابن حارثہ تھا اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا کوئی مال نہیں تھا حدیث سن چکا ہے جی کہ جو منجہ جیسل اسرا خلا الجن جیش اسرا میں جو تعاون کرے اس کے لیے جنت تو کہتا کہ اللہ ماں جی و مال ہے میرے پاس مال تو نہیں تعاون کے لیے ایک صدقہ میں کر سکتا ہوں اور وہ صدقہ یہ ہے کوئی مسلمان آج یا آج کے سال بعد دس سال بعد سو سال بعد مجھے کوئی تکلیف پہنچائے جسمانی تکلیف یا عزت کے تعلق سے یا مال کے تعلق سے میں سب کو معاف کرتا ہوں یہ صدقہ ہے میرا سارے مسلمانوں کی جو شخص بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچائے اصابنی مصیبت فی مال ان بچاس مجھے کوئی دکھ پہنچایا جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے عزت کے اعتبار سے سب کو میں معاف کرتا ہوں یہ معافی میرا صدقہ ہے میرا صدقہ یہ صدقہ قبول کر کر اور مجھ میں طاقت نہیں مال نہیں یہ طاقت تو ہے نا سب کو معاف کرتا ہوں صبح فجر کی نماز پڑھنے کا نبی السلام کے ساتھ فرمایا کہ من تصدق بے البارحہ یہ کل کسی نے عزت کا صدقہ دیا وہ کون ہے کسی نے عزت کا صدقہ دیا وہ کون ہے البا بن زید میں ہارسا کھڑے ہو گئے میں نے دیا اللہ تعالی نے تمہارے صدقے کو ڈھیر و خزانے کے صدقے کے طور پر قبول کر لیے عزت کا نہیں صرف سمجھو ڈھیرو خزانے دنیا میں تمہیں مل گئی تم نے سارا صدقہ کر دیا اس کے برابر اللہ نے تمہیں اجر دے دی جو طاقت چونکہ تنگی کا لشکر تھا سواریاں پوری نہیں تھی لشکر سفر دور دراز کا تھا تو جو لوگ نہیں جا سکے اتنا تو کر سکے وہ روتے رہے کہ ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملا ان کی نیت ان کی طلب ان کا جذبہ جذبہ صادقہ تھا کوئی کچھ خالی نعرے بازی نہیں تھی وہ مدینے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی شدت میں آتے کہ ہم جائیں گے فرماتے کہ ماں آج احمد کو مار تمہیں میں کس سواری پر سوار کروں سواری میرے پاس نہیں ہے لوٹتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو روائیں سچا جذبہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا حالانکہ دس بارہ سال کے تھے ارے تم چھوٹے ہو لوٹا دیا واپس والدہ کے ساتھ گئے تھے جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رو رہے ہیں والدہ ان کو کھینچ کر لا رہی گھر انس نبی نے تمہارے جذبے کو دیکھا ہے اللہ تمہیں بہت دے گا بہت نوازے گا تم ویسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں بہت دے گا تم بڑا تم سے کام لے گا سچا جذبہ روتے ہوئے آ رہا چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے آ رہا کہ میں جہاد میں شریک کیوں نہیں ہو رہا بعض ساتھی ان کے ہم عمر تھے چھوٹے سے وہ بھی جنگ عہد میں کچھ سوچ کر گئے وہ یقین تھا کہ ہم ہم بھی رد کر دیے جائیں گے بارہ تیرہ سال کی عمر اللہ کے نبی کیا قبول کریں گے سات تیر کمان لے کر چلے گی یار سلو عمر چھوٹی ہے ذرا میرا نشانہ دیکھیں ذرا کیسا ہے تیر کوئی ہدف بتائیں نشانہ دیکھیں میرا ایسا جذبہ جو پیش کر سکتے کر دو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر دل تو تھا نا دل کا اخلاص دل کی طلب تڑپ جذبہ رو رہے ہیں ہم شریک کیوں نہیں ہو سکے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا رستے میں سفر جا رہی تھا کہیں پہاڑ آ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کہیں جنگلات ہیں خاردار جھاڑیاں فرمایا ان بل مدینہ ما تم ولاقتا ماں صرف اللہ بہ کچھ مرد مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں اور تم نے جو سفر کیا جس وادی کو طے کیا جس چوٹی کو سر کیا وہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہو گھروں میں آنے کے بیٹھے بیوی بچوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں آ نہیں سکے مگر دل کی طلب تو پیش کی نا ہاں؟ سچی طلب اللہ اس اس صداقت کو دیکھتے سچے دل سے بات ہو رہی کو ہماری طرح وہ کوئی نعرے باز قوم نہیں تھی نعرے مار کر تھوڑا بہت جذبہ تو وہی نکال دیتے ہیں باہر کو بات سنی کو اثر ہوا نعرہ مار کے وہ جذبہ بھی نکال دیا ٹھنڈے ٹھنڈے گھر آ گیا نارے بات قوم نہیں تھی سچا جذبہ تھا سچی طلب تھی اللہ نے دیکھی کیا کچھ بھی نہیں بڑا تمہارے ساتھ ہیں وہ اجر میں شریک ہے تمہارے وہ جو اجر تم کو تبوک جانے سے ملا وہ ان کو گھر بیٹھ کے مل گیا جو پیش کرنا تھا کر دیا جو ان کے پاس تھا پیش کر دیا تو آیت کریمہ اپنے عموم پر قائم ہے وقت فیما آتا اللہ دار الآخر اللہ نے جو آپ کو دیا یہ ماں اس میں موصول ہے اس میں عموم ہوتا ہے جو آپ کو دیا چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو مال ہو بدنی قوت ہو دل کا جذبہ ہو علم ہو زبان ہے زبان سے آپ بڑا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں اللہ فرکم بخیر اعمال کم بس کا ہند ملی کے کم وخیر وخیر اللہ کم ان تنفق الذهب والفضة وخير لكم أن تقاتل عدوكم فتضربوا عناقكم يضربوا عناقكم ذکر اللہ تمہیں بتاؤں تمہارا سب سے بہترین عمل کون سا سب سے بہتر عمل وز کا آئندہ ملک ہے تمہارے مالک پرور کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل جہاد سے بھی افضل اس جہاز سے جس جس میں دشمن سے باقاعدہ مقابلہ ہو وہ آپ پر وار کرے آپ اس پر وار کریں ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر یہ تو پیش کر سکتے ہیں چلتے پھرتے پیش اٹھتے بیٹھتے پیش کر سکتے ہیں تو پیش ہو سکتے اس کو استعمال کرو اللہ کو دے دو طلب آخرت کے لیے ان اللہ عن العبد اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اکلا اکلا تنف حامد اللہ شرب شربت حامد اللہ بسم اللہ پڑھ کے لقمہ کھایا الحمد للہ کہہ دیا اللہ خوش ہو جاتا ایک گھونٹ پانی کا پیا الحمد للہ الحمد للہ کوئی کوئی تلفظ کا کلمہ نہیں اللہ کی حمد تو ہے ہی ہے اس میں اعتراف ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے نہ کسی پیر کی نہ کسی درگاہ کی نہ کسی آستانے کی کسی کی صرف اللہ کی عطا یہ کلمہ توحید ہے توحید کی ایک بڑی مفتاح ہے زبان استعمال کر لی اور دل میں وہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے کہ اللہ کی عطا اس کی دے نہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ جملہ قرآن پاک کا اپنے عموم کے اعتبار سے بڑا جامع جملہ ہے بندہ اس پر سوچے اور غور کرے تو نیکی کا ہر موقع ہر مقام موجود ہے بندے کے لیے خرچ کرنا ہے تو خزانے خرچ کرنا شرط نہیں جو اللہ توفیق دے خرچ کر دو وہ بھی نہیں تو کل میں خیر کہہ دو تمہاری کھجور اور پہاڑ بن جائے گی کل میں خیر اللہ کے رضا کا باعث بن جائے گا طاقت ہے جوانی ہے شباب ہے اس کو صرف کرو آگے نا وہ کما احسن اللہ علیک لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم کو اللہ تعالی نے مالا مال بنایا دے دی تم لوگوں پر احسان کرو اگر مال نہیں طاقت ہے طاقت کے ذریعے احسان کرو زبان ہے زبان کے ذریعے احسان کرو تو جو خیر کے جو طرق ہیں وہ محدود نہیں جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے حصول کے دروازے بہت سے ہیں لیکن اگر دل میں واقعی اللہ کی نگاہ کی نیت ہے اور جذبہ صادقہ ہے تو اللہ نے جو آپ کو دیا اس کو صرف کر دو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ سے نصیب کا میرا دنیا دنیا پر بھی آپ دھیان دے سکتے ہیں کھانے میں پینے میں پہننے میں سواری میں اچھا کھاؤ اچھا پیو اچھا پہنو اچھی سواری رکھو یہ بھی نہیں بھولنا یہ بھی فراموش نہیں کرنا یہ نہیں کہ سب کچھ دے کے فقیر بن کے بیٹھ جاؤ نہیں کھاؤ بھی پیو بھی اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ انہیں پلاؤ اچھی رہائش ہو اچھا گھر ہو اچھی سواری ہو اچھا لباس ہو یہ دین میں تکشف نہیں ہے یہ تصوف کا دین نہیں ہے وہ قورمہ بنا کر اندر چینی ڈال دیتے ہیں کہ لذت تو قیامت کے دن ملے گی ہے نا بغلول بے وقوف لوگ نہیں لذت ہے دنیا کی بھی اگر حلال اور مباح ہیں کوئی اختیار کرو تو کھاؤ پیو لذتیں حاصل کرو اللہ کی نیند تھے ربی کا محدث تحدی سے نعمت کرو نبی اسلام کو فرمان اللہ تعالی کسی بندے کو اگر کوئی نعمت دے مال دے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس مال کے آثار بندے پر نظر آئے بینک میں کروڑ ہر روپیہ پڑا ہوا ہے اور یہ چولا پھٹا ہوا ہے کمیز پھٹی ہوئی یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نعمت کا اظہار کرو نعمت کی تحدیث کرو تو اس دنیا کے حصے کو فراموش نہ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا پیا اور پھر جو کچھ اللہ نے دیا ایک بڑا وافر حصہ اللہ کو دے دو طلب آخرت کے لیے جو طاقت ہے وہ صرف کر دو بارک اللہ بالقرآن والحدیث اقول قولی هذا واستغفر الله لي اللہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين